آپ کے قبلے کی داری نہیں کریں گے وما انت بتاب ان قبلہ ہوں اور آپ کو بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ بھی اب ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے وما بعض ہوں تاب ان قبل تباس ان میں سے بعض کہ وہ بعض کے قبلے کے تابع ہو جائیں بلاباط احوا اہم بادما جا من العلم اگر آپ میں سے کسی شخص نے ان کی خواہشات کی پیروی کر دی جبکہ آپ کے پاس وہی کے ذریعے سے علم حقیقی آ چکا ہے اور پھر بھی ان کی خواہشات کی کسی نے داری کر دی تو بلا شبہ ظالموں میں سے ہو جائے گی اللہ زین آتئینہ ہم کتاب یارفون ہو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اپنی کتاب میں سے آخری پیغمبر کی علامات نشانیاں بشارتیں اچھی طرح پہچانتے تھے جس طریقے سے کہ اپنے اولاد کو پہچانتے تھے وہ ان نہ فریقم من ہوں لیک تم الحق یا ان اعلی کتاب میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ جو حق کو جاننے کے باوجود حق بات کو چھپاتے تھے حق آپ کے رب کی جانب سے ہے لہذا کبھی بھی اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو بات چل رہی تھی قبل کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد اول سترہ مہینے قبلہ بیت المقدس رہا پھر حکم نازل ہو گیا اور بیت اللہ شریف قبلہ ہو گیا جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں آج کی گزارشات میں یہ عرض کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اب جو آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو گیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے اب یہی قبلہ رہے گا اب کسی قسم کی جو ہم نے پہلے ایک مربت کی بات ان کے ساتھ کی تھی کہ سترہ مہینے قبلہ بیت المقدس بنایا تاکہ یہ یہود محل ہو جائیں قریب آ جائیں اور یہ سمجھے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے آسمانی شریعت ہے <clears throat> لیکن وہ لوگ اس طرف نہیں آئے اب جو آپ کا قبلہ بنا دیا گیا بیت اللہ شریف یہ ہمیشہ کے لیے قبلہ ہے اب منسوخ نہیں ہوگا یہ حکم اب اگر اس حکم کے بعد کوئی شخص جب اس کو حکم پہنچ گیا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو گیا ہے مسجد حرام ہو گیا قبلہ اس حکم کے پہنچنے کے بعد اب اگر کوئی مسلمان پھر بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلاح وستقبل وسطبل قبلتنا و عقل ذبیحطنا فضال کا مومن جو شخص ہماری طرح نماز پڑھتا ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح منسوخ کر رہے ہیں یعنی مراد آپ اور آپ کے صحابہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھتا ہے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہم جس طرح ذبح کرتے ہیں جانور کو اس ترتیب پہ وہ جانور کو ذبح کرتا ہے فضا المومن بس یہ شخص ایمان والا ہے ہماری طرح نماز پڑھتا ہو یہ شرط ہے لوگ دوخیوں کے اوپر کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ نماز تیجی پڑھتے ہیں یا قبلہ بھی ان کا یہی ہے وہ ہماری طرح مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح ان کی نماز نہیں ہے وہ ایک عجیب ہی نماز ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ نماز اپنے وہ پیروکاروں کو پڑھا کیسے لیتے ہیں نماز کیا وہ تو ایک پوری ایک عجیب کہانی اور داستان ہے وہ یوں کرنا ہے پھر یوں کرنا ہے پھر ادھر جانا ہے پھر اس طرح کرنا ہے بہت لمبا مسئلہ ہے وہ نماز اس لیے کسی شیعہ کو نماز آتی نہیں ہے ان کے اماموں کو ہی آتی ہے وہ محرم میں ایک دو دن پڑھ لیتے ہیں پیچھے لوگ بھائی امام صاحب نے یوں کر دیا زیارت تو ہماری بھی ہو ہی گئی ہے تو بہرحال وہ نماز مسلمانوں کی طرح نماز مولانا حق نواز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ شیعوں کی ایک چیز بھی مسلمانوں کی طرح نہیں ہے ایک چیز بھی نہیں ہے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کلمہ بھی الگ اذان بھی الگ نماز بھی الگ ہر چیز الگ ہر ترتیب الگ کہ جو جو پتنی کون سے امام ان کے کہاں بیٹھے تھے اور کہاں ان کو یہ باتیں پڑھا کے سکھاتے سمجھاتے رہے قرآن و حدیث میں تو ایسی ترتیبیں نہیں جو انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں تو فرمایا کہ من صلاح صلاطنا وسطبل قبل قبلتنا و اقل صبیحتنا فضا المومن جو شخص ہماری طرح نماز پڑھتا ہے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہم جس طرح جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ وہ تین رگے کاٹنا لازمی ہے پانچ مستحب ہیں اور حلقوم حلقوم جو ہے وہ اس طرف آئے جسم کی طرف نہ جائے گردن کی طرف جائے حلقوم اور وہ گردن قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے یوں ذبح کرنا یہ مسلمانوں کا ذبیہ ہے وہ جھٹکے والا ذبح سکھوں کا جیسے وہ یکدم ایسے تلوار سے سر جدا کرنا وغیرہ یہ منع اور مشرقین مکہ ویسے مردار کھاتے رہتے تھے ذویع کا انتظار ہی نہیں کرتے تھے تو اس لیے ذبیعے کا حکم دیا فرمایا کہ ولاََ ولا ان عطیت الزین اوت الکتاب اب کل آیت ماتب او قبل تک اے نبی آپ پوری توانائی خرچ کر دیں بہت سارے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں ان اعلی کتاب کو کہ اب قبلہ بیت اللہ شریف ہو گیا ہے لہذا بیت المقدس قبلہ منسوخ ہوا بیت اللہ شریف قبلہ ہو گیا اب سارے لوگ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو ما تب او تک وہ آپ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے وہ زد و انعد پر ہیں عمان تبتاب ان قبلتا تو ہوں لہٰذا آپ میں سے بھی نہ آپ نہ آپ کے ماننے والوں میں سے بھی کوئی شخص یہ قبلہ بیت اللہ کے علاوہ کوئی اور قبلہ نہ بنائے <clears throat> یہود نے تو اپنا قبلہ بیت المقدس بنایا اور اب بھی کبھی کبھی جب ان کو خیال آتا ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں اور نصرانیوں نے چونکہ ان کو یہودیوں کے ساتھ بھی ناراضگی اور چڑھ ہے نا ویسے مسلمانوں کے خلاف جب ہوتے ہیں نا پھر تو یہ سارے مل جاتے ہیں سارے مل جاتے ہیں پھر یہود و نصارہ کے آپس کے بغض بھی ختم ہو جاتے ہیں ویسے یہ آپس میں ناراض ہیں ان کی ضد و انعد ہے تو نصرانیوں نے جب دیکھا کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے تو انہوں نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا دیا چلو اللہ ادھر ہی ہے تو مشرق کو ہمارا منہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ آپ تو زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو قبلہ نما چیزیں اور اس پر انجینئرنگ کی تحقیق آ گئی اور آج کل کے جدید آلات کی تحقیق آئی کہ سمت قبلہ کیا ہوتا ہے کیسے معلوم کیا جائے وغیرہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام بیت اللہ شریف کا سمت نکالنا ہے اگر بیت المقدس قبلہ رہا ہوتا تو اس کا ہر علاقے کے لیے اس کی سمت نکالنا مشکل ہے نہ وہ کامل مشرق ہے نہ وہ کامل مغرب ہے نہ وہ کامل شمال ہے نہ وہ مکمل جنوب ہے وہ ایک عجیب سمت ہے جو لوگوں کے لیے بہت مشکل اور یہ میں نے کئی جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جس کو ان اول بیتم وزی الناس للذیب بکت مبارکہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو بنایا گیا جب دنیا بنائی زمین بنائی گئی تو بکہ کا مکہ کا معنی ہوتا ہے وہ ابری ہوئی جگہ ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ پورے اعتبار سے جس کو آپ وسط البلد طور البلد عرض بلد جو آپ حضرات سمجھتے ہیں اس لحاظ سے بھی دنیا کے بالکل سینٹر میں ہے بیت اللہ شریف تو اس کی سمت نکالنا جس جگہ میں بھی کوئی شخص ہو اس کی سمت نکالنا آسان ہے تو اللہ کا نظام یہودیوں کا بیت المقدس قبلہ تھا عیسائیوں نے کہا ہمیں تو یہودیوں کے ساتھ چڑھے ہم پھر کیوں بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو مشرق کو قبلہ بنا دیا جبکہ کوئی حکم مشرق کا نہیں تھا ان کو اور مسلمانوں کے قبلے کی طرف تو منہ کرنا نہیں ہے نا کہ ان کے ساتھ تو ویسی ناراضگی ہے تو فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی شخص جب اس کو حکم پتہ چل گیا کہ اب بیت اللہ شریف قبلہ ہے تو کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے اور اگر کسی نے پڑھی باوجود علم کے سراہتاً عقیدتاً جان بوجھ کر سمجھ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور باقی نماز بھی ٹھیک ہے سب کچھ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا اتنا سخت ناراضگی کا جملہ کہ جب من منسلّا وسطب القبل وکل قلت زبیتنا فضال کل مومن یہ تین علامتیں ہوں گی تو مومن ہے اگر ان میں سے کمی تو مومن نہیں رہا پھر وہ اور میں ام آباز ہوں بتاب ان قبل اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کو آپ کے قبلے کی اتباع میں آ جائے یہ سارے ہی ایک طریقے کے لوگ ہیں اور اس طرف نہیں آئیں گے ضد و انعد پر ہیں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر تو خطاب فرمایا لیکن اصل میں تو امتیوں کو سبق دینا ہے بل ان تباط احواہ جا اکمن اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یہود و نصارہ کی خواہشات کی آپ نے پیروی کی باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم وہی آ چکا ہے کہ اب آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے ان کا عزل الظالمین تو بلا شبہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے یہ صحت کا ظاہری ترجمہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرما دیا جیسا کہ اہم حکم شرک کے بارے میں اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور چوبیسویں پارہ میں فرمایا کہ حالانکہ نبی سے یہ امید احتمال بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر اللہ کی ذات یا صفات میں شریک کر دے گا اللہ تعالیٰ کو لیکن شرک والا معاملہ توحید والا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کر دیا گیا عمل ہوگی تو پھر یہ سارا کچھ نظام ہی ختم ہو جائے گا پھر نبوت اور سارا مقصد اس عید سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب تو ظاہر ہے آپ وہی کے اول مخاطب تو آپ ہی ہیں نا آپ پر ہی وہی آتی ہے قرآن آپ پر نازل ہوا آپ کو مخاطب کر کے سمجھانا امتی کو ہے کہ اگر کسی امتی سے شرک ہو گیا تو بس ختم ہو گئی بات پھر ساری نہ ایمان رہا عمل صالح رہا اگر ایمان صحیح ہے تو عید پر ہے غلطی گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے معافی سے وہ معاف ہو جائے گا اور اگر عقیدہ ایمان صحیح نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے معاملہ توحید کا اہم ہے اور شرک شرک سے بچنا اہم اور ضروری ہے ایسے ہی اس جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر قبلے کے متعلق آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر دی تو پھر بات صحیح نہیں ہوگی گویا کہ یہاں بھی آپ کو مخاطب کر کے امتی کو سمجھانا مقصود ہے آپ سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے امتی کو سمجھانا مقصود ہے کہ کبھی یہ نہ کرنا کہ وہ سارے فرقے برابر ہیں جی سارے مذہب برابر ہیں جی آپ دیکھتے رہتے ہیں نا سیاسی بیان سارے مذہب برابر ہیں جی سارے فرقے برابر ہیں جی ہم تو کسی کو وہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو پھر کہیں ایسا ہو کہ کسی یہودیوں کے عبادت خانے کی سنگ بنیاد کا ہو یا افتتاح کا ہو ہمارے کسی مسلمان وزیر اعظم یا کسی کو بڑے کو لے جائیں اور وہ کہے کہ چلو جی آج بیت المقدس کی طرف ہی دو رکعت نفل کر کے سارے مذہب برابر ہیں نا تو یہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ ہم متأثر نہیں ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا اتنی سخت وعید ہے بیت المقدس ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا اور اس وقت سے قبلہ اس کا محراب وہ بیت اللہ شریف کی طرح بنا اور آج تک اسی طرح ہے اور اس کی طرز ترتیب ہی ایسی ہے کہ اس کے لیے محراب ہونا ضروری ہے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر دیکھیں پھر اس کے ارد گرد دھرم دیکھیں کہ یہاں کوئی محراب نہیں اس لیے کہ سب گول صفے بنے گی اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی پھر بعد میں مرور دور گزرا تو مسلمانوں سے یہ گیا بیت المقدس تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر مسلمانوں کے پاس آیا پھر وہ دور بھی گیا اب تک مسلمان سوئے ہیں کہ ایسا کوئی بیدار دور نہیں آیا کہ یہ قبلہ پہلا یا ایک مقدس جگہ بھی مسلمانوں کے پاس ہو اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں ہوتی تو اس کو ایسا احترام کے ساتھ اور تقدس کے ساتھ رکھا جاتا جیسے مکہ اور مدینہ ہے محترم اور کیسی اس کی عالی شان تعمیر ہے کیسے اس کی صفائی کا نظام ہے ہر چیز کا ان ظالموں نے تو ایک تو قبضہ کر کے رکھا اور دوسرا اس کو کھنڈر بنا دیا ویرانہ جیسے ہوتا ہے نا بیت المقدس کی آپ تصویر تو دیکھتے رہتے ہوں گے ایسا بنا دیا جیسے ایک ویران چیز ہے کھنڈرات ہیں جیسے اس کو ایک عمدہ اچھی تعمیر کے ساتھ صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھنا چاہیے حقیقت بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ان پاس ہوتی تو ایک اس کا تقدس بالکل واضح محسوس ہوتا بس اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق اور ایسا حوصلہ مانگنا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایسا رونق دور آ جائے اگلی میں فرمایا آدمی آتی ہوں کتاب یارفون ابنا یہ جو لوگ اعلی کتاب ہیں پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وہ کس خاندان سے ہوں گے کہاں پیدا ہوں گے کتنا عرصہ رہیں گے وہاں سے ہجرت کر کے آئیں گے پھر ہجرت کرنے کے بعد بیت المقدس کو چرسہ قبلہ ہوگا پھر جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو ہمیشہ کے لیے قبلہ پھر بیت اللہ شریف ہو جائے گا یہ کتاب یہ بات ان کی کتابوں میں موجود تھی اور یارفون ہو کما یارفون اب نہ ہوں یہ اس کتاب اس بات کو اپنی کتاب میں اس طرح جانتے پہچانتے پڑھتے ہیں جس طریقے سے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں لیکن اب وہ آگے بتا دیا نا فریقہ الحق وہ حق بات کو چھپاتے ہیں یہ بات اگر ظاہر کر دیں تو ساری اپنی حقیقت ہی کھل جائے گی اور نبی آخر و زما صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا ایمان لانا پڑے گا اس لیے اس طرح کی باتیں جو مسلمانوں کے بارے میں ہوتی تھیں بشارت وغیرہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات وغیرہ ان کو یہ چھپاتے تھے تاکہ اس سے پھر ہماری اور تزلیل ہو جائے گی اور یہی لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں یہ بشارتیں موجود ہیں چنانچہ قرآن مجید نے یہاں پر عجیب استعارہ استعمال کیا یارفون ہو کما یارفون اب اہم کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں اپنی کتاب کی ان باتوں کو اپنی کتاب کی ان باتوں کو جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور بشارتیں ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں حالانکہ والدین کو بھی انسان پہچانتا ہے کہ لیکن اولاد کو والد اولاد کو بچپن سے ہر جسم کے حصے کو اچھے انداز میں دیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتا جاتا ہے جتنا والد اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اتنی اولاد اپنے والد کو نہیں دیکھ سکتی ایک تو یہ کہ ادھر ادھر مصروف ہو جاتے ہیں بچے کہیں ملازم ہو گئے والد کہاں ہے دوسرا اتنی گہری نظر میں اولاد اپنے والدین کو نہیں دیکھتی جتنا کہ والدین کو شفقت ہوتی ہے اپنی اولاد سے اور اولاد کو دیکھتی ہے تربیت کرتی ہے بڑا کرتی ہے پالتی ہے پڑھاتی ہے اس کا ہر صحت و سکون دیکھتی ہے اس لیے اب نہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات لکھی کہ یارفون اب نا سے تعبیر قرآن مجید نے کیا کہ عموماً آدمی جب کتاب کو پڑھتا ہے نا قرآن مجید کو تو سامنے ہوتی ہے گودی میں ہوتی ہے کتاب جس طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو سامنے کھولتے ہیں گودی میں ہوتی ہے کتاب ادب سے رکھتے ہیں اس کو ایسے ہی یہود و نصارہ بھی اپنی کتاب کو جب کھولتے ہیں تو گودی میں رکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو جیسے کہ بچے کو انسان اپنے گودی میں رکھتا ہے پیار سے اس کو اٹھاتا ہے ہر اس کے اعضاء کو وغیرہ دیکھتا ہے تو اس لیے یارفون کما یارفون اب ایک ہندو بڑا رہبر گزرا ہے اس نے اعتراض کیا مسلمانوں پر کہ یہ مسلمان ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بتوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمان بھی تو ایک علاقے کی طرف ایک تعمیر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی تو پتھروں کی عبادت ہوئی اس پر جواب مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے اس کا خلاصہ مولانا نے لکھا ہے کہ کوئی مسلمان بھی بیت اللہ شریف کو اپنا معبود نہیں سمجھتا سب کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ نیت میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں منہ میرا قبلے کی طرف کے حکم ہے کہ منہ اس طرف کرو اور دوسرا جو وہاں جاتے ہیں سب کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر معلوم ہوا کہ یہ گھر ہے مکین کوئی اور ہے مقصود مکین ہے وہ اللہ رب العزت ہے وہی ہمارا معبود حقیقی ہے اور اللہ کا حکم ہے اس طرح منہ کر کے تو یہ اعتراض ان کا عجیب ہے بے ڈھنگم کہ وہ تو ان کو اپنا مشکل کشاں سمجھتے ہیں بتوں کو اور ان کو ہی اپنا حاجت روا اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں مسلمان گویا کہ نفع نقصان کو مالک اللہ رب العزت کو سمجھتا ہے عبادت بھی اللہ کی کرتا ہے اور نیت میں بھی اللہ کی عبادت ہے صرف رخ کا حکم ہے بیت اللہ شریف تو فرمایا کہ یہ باتیں حق والی یہ چھپاتے ہیں اور حق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے لہٰذا کوئی ان باتوں میں شک کرنے والا نہ ہو